أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ۖ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله الله فلا تقربوها كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون روزے کی رات میں بیویوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا اب اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوا کی راہ اختیار کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے ہیں رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنا اور حالت اعتکاف میں جمع سے پرہیز آیت کا سبب نزول بھی انہی مسائل کے ارد گرد گھومتا ہے نمبر ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے یعنی جمع کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی علم اللہ انکم کنتم تختانون الآیہ نازل فرمائی اور رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تھی نمبر دو صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ صحابہ اکرام اگر افطار سے پہلے سو جاتے تو دوسرے دن تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے تھے قیس بن سرما انصاری اپنے کھیت میں کام کرتے رہے افطار کے لیے گھر آئے ان کی بیوی کھانا تلاش کرنے گئیں جب تک انہیں نیند آ گئی اور بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ رکھنا پڑا دوپہر کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اوہل کم تا من الفجر جسے سن کر صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے نمبر تین امام بخاری نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے خیت ابیز اور خیت اسود کا مفہوم نہیں سمجھا اور فجر کے بعد دیر تک کھاتے پیتے رہے تو اللہ نے من الفجر نازل فرمایا تب لوگوں نے جانا کہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دن ہے نمبر چار زحاق مجاہد اور قطادہ وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ حالت اعتکاف میں مسجد سے نکل کر گھر جاتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرتے تھے تو ولا تبا ان تم فون فل مساجد نازل ہوئی فوائد نمبر ایک رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک بیوی کے ساتھ جمع اور کھانا پینا جائز ہے نمبر دو افطار میں جلدی کرنا سنت ہے بخاری و مسلم نمبر تین سوم وصال یعنی بغیر افطار کیے دو یا زیادہ دن تک روزے رکھنا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اگر کوئی چاہے تو سحری تک وصال کر سکتا ہے صحیح ہے نمبر چار اعتکاف کی مدت میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرہ میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے نمبر چھ جمہور صلف کے نزدیک اعتکاف کے لیے دن میں روزے رکھنا شرط ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم نے اسی کو ترجیح دیا ہے نمبر سات اگر روزے دار کی حالت جنابت میں صبح ہو جاتی ہے تو غسل کر کے روزہ پورا کرے گا صحیح ہے